بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وصحب اما بعد آج ہماری صور ال کی تجوید اور قیرات پر لیکچر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی اذا یغشا غین پر قلقلہ نہیں کرنا والنہاری نون پر غنہ ہا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اذا تجلا وما خلق الذکر ذال خلق الذکر نہیں پڑھنا خلق الذکر اور قاف اور کاف کیونکہ دونوں آ رہے ہیں اس کا ڈیفرنس ہونا چاہیے والانثہ کو صحیح پڑھنا ہے ان لشت یہاں پر لوگ اکثر موٹا پڑھ دیتے ہیں تو تا صحیح پڑھنا ہے ف من اظہار کریں گے آ تو و یعنی تو کو موٹا پڑھنا ہے اور تا جو آگے آ رہا ہے اس کو تا کی طرح باریک پڑھنا ہے آ تو و ت وصدق بالحسن لام پر قلقلہ نہیں کرنا فصن لليسرى لل پر قلقلہ نہیں کرنا و ام ام خا کو صحیح پڑھیں و نہ سین پر قلقلہ نہ غین پر قلقلہ کرب بل حسن لسر لل سین یعنی لام پر اور سین پر قلقلہ نہیں کرنا للعسرا وما یغنی عنہ بعض لوگ پڑھتے ہیں عنہ یہ بھی غلط ہے وما يغني عنه ماله اذا تردى را کو موٹا پڑھ کے دال کو صحیح پڑھنا ہے موٹا نہیں کرنا ان علینا للہدا پھر لام کے بعد جزم پر لام لام ہے اس پر جزم ہے اس کو بھی قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھنا و ان لل آخراتا لل آخراتا نہیں پڑھنا لل آخراتا ول آپ نے دیکھا لام پر ٹھہراؤ ہے ول اولا ول اس طرح نہیں پڑھنا فأنذرتكم نارا إخفى تلظى تلظى لا يصلاها صاد لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وتولى استراني برنا وسيجنبها الأتقى نون پر قلقلہ نون پر غنہ آئے گا و ابو حل ہا کو موٹا کر کے پڑھیں گے سینے سے اور آگے آئے گا اتقا اتقا نہیں پڑھنا اس پر قلقلہ نہیں ہوگا الذي يؤتي يتزكى یوتی کا جو حمزہ ہے اس پر قلقلہ نہیں کرنا وما لاحد اظہار ہوا عنده من نعمت تجزا یہاں پہلے آیا لی دن اظہار کیا آگے آگے اخفا آگے من نعمتن یہ ہے یہ ہے ادغام بالغنہ غنہ کے ساتھ اس کو مکس کیا ہم نے آگے پھر اخفا ہے جیم پر کلکلا آئے گا با پر کلکلا ہوگا وج ہی جیم پر پھر ربی قلا ہوگا اور پڑھنا یعنی اس یہاں قلقلہ نہیں کرنا ولا سوف یا صوف یا موٹا کر کے پڑھیں اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى واننا للأخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سنبها الأقى الذي يؤمن يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ